جریر کے بجائے ابو اوسام وکیل اور سفیان کی سندوں سے بھی یہ روایت بیان کی گئی ان میں ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں اچھی طرح وزو کرے اور فرض نماز ادا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکتالیس